السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مجھے صاحب پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرا نام امجد کسوری نہیں ہے میرا نام محمد امجد رضوی ہے آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے بریلویوں کے متعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مجھے صاحب پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرا نام امجد کسوری نہیں ہے میرا نام محمد امجد رضوی ہے آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے بریلویوں کے متعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا امجد کتھوری صاحب آپ وائس میں آ کے بات کریں ٹائپ میں نہیں ٹھیک ہے آپ وائس میں اپنی بات ریکارڈ کر کے یہاں بھیجیں تاکہ آپ کے کلام محفوظ کر سکیں اور ساتھیوں کو سنا سکیں میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ صدر مناظر کو متعین کرنے کی ضرورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب سے پہلے بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بحث اور مباحثہ انشاءاللہ اللہ نو بج کے پچاس منٹ پہ شروع ہو رہا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ تک جاری رہے گا ٹھیک ہے اور میں اپنی طرف سے صدر مناظر کا اعلان کرتا ہوں میری طرف سے صدر مولانا سفیان معاویہ صاحب ہیں مولانا امجد کسوری صاحب بھی اپنی طرف سے باقاعدہ ایک صدر کا اعلان کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدر کی ضرورت تو یہ ہے کہ جو ہمارا مباحثہ ہوگا صدر کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ صدر اس مباحثہ کی نگرانی کرے گا اور بوقت ضرورت وہ یہاں پر بول بھی سکے گا اس لیے میں نے اپنی طرف سے صدر مناظر مولانا سفیان معاویہ صاحب کا اعلان کر دیا ہے تو آپ بھی اعلان کر دیں تاکہ یہ جو مباحثہ ہونے جا رہا ہے اس کی نگرانی کی جا سکے صدر کے ذریعے سے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئے في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا دوسری بات یہ ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت میں نے بتایا آپ بتا دیں کتنی دیر کریں گے اور کلپ وائس مطلب دو منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی دو منٹ آپ بات کریں اور دو منٹ ہی میں بات کروں گا بات چلے گی ابھی کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا کتنی دیر تک چلے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ الحافظ قاری محمد عثمان صاحب وہ آئیں اور ایک سو دو منٹ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں فضیلت الشیخ الحافظ قاری محمد عثمان صاحب ہماری طرف سے مولانا نعیم الدین چشتی صاحب نگرانی کریں یہ جناب ایک تو آپ نو پچاس کا بتا شروع ہو رہا ہے اور ٹائم آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے یہ فری کین کی رضامندی سے سارا معاملہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ میں بیس منٹ لیٹ آیا ہوں یہ لیٹ میں نے شروع کیا کیا خیال ویسے آپ دس منٹ لیٹ تھے اب آپ دوا پیش کیجیے نحمد ونصلي على رسوله رسول کریم بعد جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب حسام الحرمین میں واضح طور پر لکھ چکے ہیں منشق کافی کفری و عذاب ہی فقط کفر تو آپ ہمارے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہوئے بھی, بھی سلام کیا ہے تو یہ تو آپ کی ایک فضول سوال لگتا ہے کہ آپ نے مجھے سلام کیوں کیا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سلام گروپ والوں کو کیا ہے اور گروپ والوں میں ہمارے ساتھی بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں تو میرا سلام کا تخاطب جو ہے اپنے ساتھیوں کی طرف تھا یہ تو ہوا آپ کے ایک ایسے سوال کا جواب جس کا ہمارے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں باقی اگلی بات میں کرتا ہوں دوسری بات اس میں نحمد رسوله رسول کریم بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ بریلوی حضرات شرک کا ارتقاب کر چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ ان کی کتب سے ہی ثابت کر دیں گے کہ یہ شرک کرتے ہیں ان کے عوام بھی اور ان کے علماء بھی دونوں شرک کرتے ہیں اور آج <clears throat> شرک کے دو پہلو میں نے بیان کرنے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کرنا <clears throat> اور ایک ہے کہ شرک پھر رسالہ دونوں اعتبار سے یہ شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں اور آج دل یہ ہے کہ موضوع بحث یہ رہے کہ بریلوی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صفات میں اوروں کو شریک مان کر شرک پر رسالہ کا ارتکاب کر چکی ہیں اور یہ ہم ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے اور انہی کے اصولوں سے <coughs> اور انہی کے علماء سے ثابت کریں گے تو میں ابھی دعوت دیتا ہوں اور مولانا امجد رضوی صاحب کو کہ آئیں اور جواب دعویٰ پیش کریں اور یہ مولانا مجاہد صاحب یہ بھی ذہن میں رہے کہ ٹائم ویسٹ مت کیجیے گا ٹائم ضائع بھی بہت ہوتا ہے یہ کلپ کسی کا آیا اس کے کلپ کے فوراً اپنا کلپ ہونا چاہیے دو منٹ کا کلپ اگر چھوڑنا ہے تو دو منٹ کے کلپ کو دو منٹ سننے میں لگے اور دو منٹ کا تین چار منٹ آپ سمجھ لیجیے زیادہ دیر جو ہے نا انتظار نہ کیا جائے السلام علیکم طب نقطہ میں مولانا امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی مجاہد صاحب دعوت برکات ملا عالیہ نے آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا ہے تو آپ اس پر بحث بحث کرنے کی بجائے آپ جواب دعویٰ پیش کریں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو آپ کا ہمارے اوپر کوئی بھی اعتراض ہو ہمارے دعوے کے اوپر تو آپ درمیان مناظرہ میں آپ بات کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو یہ اعتراضات اپنے پاس محفوظ رکھیں آپ کو جو بھی اعتراض ہو آپ وہ ہمارے مناظر پر کر سکتے ہیں میرے خیال میں لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں اور مناظرہ شروع ہو جائے گا رب سید بعد وہی اضطراب فراق ہے وہی اشتیاق کے ہے تیری جستجو میں جو حال تھا تجھے پا کے بھی وہی حال ہے مفتی مجاہد صاحب کچھ عرصہ قبل آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے سمجھا شاید اس وقت آپ کی تیاری نہیں اور آپ تیاری کر چکے ہوں گے آپ اور آج بھی بلکہ آپ نے مجھے کال بھی کی جس میں آپ نے اپنے شوق کا اظہار فرمایا اچھی بات ہے مناظرہ اظہار ثواب کے لیے ہونا چاہیے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بریلوی حضرات شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں میرے اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مشرقین کو سلام کرنا جائز ہے علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا سوال میرے اوپر یہ وارد ہوا ہے کہ اگر آپ ہمیں مشرق سمجھتے ہیں تو مجھے سلام کیوں کیا تو یہ سوال تو میں بھی آپ کے اوپر کر سکتا ہوں کہ آپ ہمیں دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور آپ نے میرا نام لے کر سلام کیا ہے اوپر دیکھ لیں آپ کے میسج آیا ہوا ہے تو یہ سوال پھر میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں اور بہرحال میں نے گروپ کے ساتھیوں کو سلام کیا ہے اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے سلام نہ کیا جائے تو میں یہ کہوں گا آئندہ کے بعد وسلام الہدا اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ آج آپ نے ایک نئی بات سنی ہے کہ شرک فر رسالہ اس یہ عنوان نیا ہے تو مولانا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھی آپ کی گھر کی کتابوں میں باقاعدہ اس عنوان پر بحث کی گئی ہے شرک پر رسالہ اگر کہیں تو میں یہاں سے حوالہ جات اس کے پیش کر سکتا ہوں اس لیے اگر آپ اپنی کتابوں سے غافل ہیں اور اس میں شرک فر رسالہ کا جو عنوان اور موضوع پر بحث کی گئی ہے اس سے بھی نا واقف ہیں تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیجئے گا اور یہاں سے میں حوالہ جات اس کے <coughs> پیش کر سکتا ہوں کہ شرک فر رسالہ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت میں اور آپ کی صفات جو آپ لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک رسالہ کے ارتقاب کر چکے ہیں اس کی باعث ہو جائے باقی اگر آپ اس موضوع پہ بحث نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے پہلے موضوع پہ بحث ہو جائے گی یہ تو میں نے آپ کے لیے دو آپشن رکھے ہیں کہ کس موضوع پر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور حضرت میں نے دعویٰ پیش کیا ہے آپ اس کا جواب دعویٰ پیش کریں ٹھیک ہے جواب دعویٰ پیش کریں اور نمبر دو آپ نے کہا عوام بھی اور علماء بھی عوام کو مخصوص کرنا ہے آپ نے یہ ٹوٹلی عوام اور ٹوٹلی علماء دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ ساری بریلوی عوام اور سارے علماء شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کمال کی بات کہی ہم تو آج تک سنتے آئے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے اور صفات میں ہوتا ہے جو آج آپ نے دوسرا پہلو بیان کیا شرک فر رسالہ آپ بتانا پسند کریں گے یہ قرآن اور حدیث کی کون سی کتاب میں ہے ٹھیک ہے اور آپ شرک جو ذات خدا کے ساتھ بریلوی کرتے ہیں اس پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ الحمد للہ رب العالمین و سلات وسلام سید المرسلین اما بعد مجاہد صاحب آپ کے پرانے معاملات میری نظروں میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت جی آپ نے مجھ سے سوال کرنا تھا کہ میں نے آپ کو سلام کیوں کیا میں نے تو ابھی بھائی آپ کے پہ حکم نہیں کوئی نہیں لگایا میں نے تو نہیں آپ پہ حکم لگایا آپ ہم پہ حکم لگا چکے ہیں کہ بریلوی حضرات شرک کا ارتکاب کرتے ہیں عوام بھی اور علماء بھی اور میں نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ کریں گے کہ نہیں میں نے پوچھا جو آپ کر چکے ہیں اس کا کیا بنے گا کیا مشرق کو سلام کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو دلیل دیجیے اور اگر جائز نہیں تو جو مشرق کو سلام کرے اور پھر اعتقاد بھی رکھے کہ وہ مشرق ہے بلکہ عوام و خواص سارے کے سارے مشرق ہیں تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہوگا یہ پوچھا میں نے آپ مفتی وقت ہیں اے مفتی وقت کوئی ایسا بھی دے فتوا محبت میں جو وفا نہ کرے کافی ٹھہرے حضرت جی دیجیے نا فتوا اس پہ بھی کیا آپ مناظرہ تو کرنے آئے اس بات پہ کہ بریلوی سارے کے سارے مشرق ہیں اور آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ عوام و خواص سارے کے سارے مشرق ہیں اور سلام کر رہے ہیں آپ اور آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں کرتا اب نہیں کرتا اب تو نہیں کریں گے آپ جو پہلے کیا اس کا کیا بنے گا اور دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے دو مجھے آپشن کیوں دی آپ کو آپشن دینے کی کیا ضرورت ہے حضرت جی سیدھی سیدھی بات ہے آپ ڈائریکٹ بات کریں کہ وہ شرک جو ہم خدا کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں اس کو آپ نے وضاحت کرنی اس کی ٹھیک ہے اور مجھے گھر میرے گھر کی کتابیں نہ پڑھائیے میں قرآن بخاری اور مسلم سے بات کروں گا ابھی ٹھیک ہے ابھی ابتدا ہے ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا اس لیے کلپ جو ہے دو منٹ سے اوپر چلا گیا میرا آپ سے سوال ہے دوسرا کہ آپ ہمیں کس قسم کے مشرق سمجھتے ہیں مشرقین مکہ جیسے یا وہ جو مشرق شرک شرک خفی کرتے ہیں یعنی ریا کاری کرنے والے کون سا مشرق سمجھتے ہیں آپ حکم لگائیں نا ہم پہ اور پھر اپنے بارے میں بتائیے کہ جو سلام آپ نے کیا ہے جو کر چکے ہیں آپ سلام اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ صدر مناظر ہیں مفتی مجاہد صاحب جن کو اتنا نہیں پتا السلام علیکم علام انتبا الہدا کہتے ہیں یا السلام علام انتبا الہدا کہتے ہیں فیصلہ کر لیجیے آپس میں اور حضرت جی بات ہو رہی ہے ابھی ادھر ادھر تو بات گئی نہیں ہے کہ جو درمیان میں آپ بول پڑے آپ خاموشی رکھیے بات چل رہی ہے نا ہوتی رہے گی بات آپ پریشان نہ ہوں جواب دعوی میں پیش کروں گا ابھی تو دعوی کلیئر نہیں ہوا جواب دعوی کیا پیش کر دوں ماشاء اللہ میں یہ احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ٹھیک ہے اور آپ لوگ کب سے اس طرح کے معاملات کرنے شروع ہو گئے کہ آپ اپنے دلائل بھی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کتابوں سے ڈھونڈنا شروع ہو گئے آپ کو سہارا احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں دیں گی اب اب اپنی بات کریں نا اور اب آپ کو یاد آیا پہلی دو تقریروں میں آپ نے یہ نہیں بولا کہ میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں پہلے آپ نے کہا کہ وہ تو ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ابھی جو مناظرہ چل رہا ہے یہ آپ بریلویوں کو مشرق کہتے ہیں اس بات پہ چل رہا ہے جب ہم آپ کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے بات کریں گے آپ سوال کیجیے گا جناب ہزار بار پوچھیے گا کہ آپ نے اسلام کیوں کیا ٹھیک ہے اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ جو سفیان صاحب آپ نے طے کیا ان کو چینج کرنے ذرا ان بیچاروں کو تو بولنا ہی نہیں آ رہا السلام علیکم اللہ منی تبال خدا بول رہے ہیں غصے میں نہیں بولتے پیار سے بولتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ بریلویوں کو کیسا مشرق سمجھتے ہیں مشرقین نے مکہ جیسا یا دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شرک کے دو پہلو بیان کیے ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا تو اس پر مولانا ابن رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک عجیب بات سنی ہے تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ آپ کی کتابوں میں جہاں شرک کی بات کی گئی ہے تو شرک رسالہ کی بات بھی کی گئی ہے تو میں نے اس پہ عرض کی تھی کہ آپ اپنی کتابوں سے غافل ہیں تو آپ قرآن و سننے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے وہ علماء جنہوں نے شرک رسالہ کو عنوان قائم کیا ہے تو وہ کتاب و سننے سے غافل تھے ان کے بنائے ہوئے اصول قرآن و سننے سے متصادم ہے تو ٹھیک ہے قرآن و سنت پہ بات کر لیں گے ٹھیک ہے تو ذرا آپ اس بات پہ آئیے اور میری اس بات کا جواب دیجیے جس وقت ہم بات کریں گے نا آپ کے عقائد پہ تو اس وقت جو چیتڑے اڑیں گے وہ بعد کی بات ہے ابھی اس اس پہ وہ ٹاپک نہیں ہمارا آپ ٹاپک پہ رہیں ٹھیک ہے آپ گھما پھرا کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہ کریں آج آپ نے دعویٰ کیا کہ بریلوی مشرق ہیں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ بریلوی کون سے مشرق ہیں مشرقین مکہ جیسے ہیں یا اور طرح کے مشرق ہیں بتائیں آپ مفتی مجاہد صاحب بات پتا کیا میں نے آپ کو صدارت کی سیٹ بھی دی صدر بھی آپ مناظر بھی آپ معاون بھی آپ سارا کچھ ہی آپ ٹھیک ہے ان کو رہنے دیجیے آپ جب ہم سائڈ پہ ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو پھر ہی معاملہ ہوگا نا آپ مجھے بول دیجیے کہ آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں ابھی تو آپ نے جو دعویٰ پیش کیا کی کانٹ چانٹ ہو رہی ہے اس کی صفائی کر رہے ہیں ہم دیکھو کام آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کر رہے ہیں اس کی صفائی بھی ہمیں کرنی پڑ رہی آپ کو چاہیے تھا آپ دعویٰ ہی کلیئر کر کے پیش کرتے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ ثبوت شہ ماں سوا کی نفی نہیں کرتی میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کس انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو حضرت جی ابتدائے ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اتنا کنفرم ہو گیا مجھے کہ آپ کو بریلویوں کی کتابوں کے علاوہ سہارا نہیں ملے گا سہارا آپ کو بریلویوں کی کتابیں میرا خیال دیں گی لیکن آپ کو حضرت جی اس مناظرے کے اندر سب سے پہلے قرآن پیش کرنا پڑے گا اس کے بعد بخاری پیش کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد مسلم پیش کرنی پڑے گی اور اگر آپ بخاری اور مسلم پہ گئے تو آپ کو یہ لکھ کے تحریر دینا پڑے گا اور منہ سے بھی بولنا پڑے گا کہ میرے پاس قرآن پاک میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ شرک فی رسالہ اور شرک فی ذات خدا ٹھیک ہے نا یہ میں اردو میں بول رہا ہوں تو اس میں جو آپ نے دو پہلو بیان کیے میں کہتا ہوں یہ دو پہلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یا یہ دو پہلو صحابہ اکرام نے بیان کیے آپ اس پہ دلیل دیجئے یا یہ مانیے کہ یہ میری اپنی اختراع ہے یا یہ کہیے کہ مجھے بریلویوں کی کتابوں کا سہارا لینا پڑا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے صدر کو ریموو کیا ہے تو مولانا صدر چوکی دار نہیں ہوتا صدر مباحثہ کے پورا ذمہ دار ہوتے ہیں اور اگر مناظر وہاں کوئی موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہو تو صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مناظر کو اس پہ لے کر آئے ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ نے ہمارے صدر کو ریموو کیا ہے تو اس کو ایڈ کیا جائے یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین سید المرسلین سنبھالا نہیں جاتا جن سے آنچل اپنا سنبھالیں گے کیا خاک وہ کلیجہ کسی کا آپ نے اتنی دیر میں میں نہیں سمجھا مجھے صاحب ارتکاب نہیں ہوتا یہ ارتکاب ہوتا ہے ٹھیک ہے ارتکاب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پھر آپ کی عبارت بھی ٹھیک کروانی پڑے گی اور آپ میرے گھر کی کتابوں کا حوالہ کیوں دیں گے بھائی آپ کو سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دینا پڑے گا پھر بخاری کا حوالہ دینا پڑے گا پھر مسلم کا یہ اصول میں نے نہیں وضع کیے اور آپ یہ کون سے اصولوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اصول کس نے وضع کیے ہیں فلاں نے وضع کیے ہیں کیا اصول یہ وضع کیے گئے ہیں کہ بریلویوں کی کتابوں سے حوالے دیے جائیں قرآن کو بھی چھوڑ دیا جائے حدیث کو بھی چھوڑ دیا جائے اور کہاں اصول کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علم دین بلکہ پورے اسلام کا پہلا اصل جو ہے وہ قرآن پاک ہے پھر اس کے بعد حدیث ہے پھر اجماع اور پھر قیاس میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے قرآن پیش کیا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی کتابوں سے پیش کریں گے ایک بات تو کنفرم ہو گئی شرک رسالہ کا آپ نے حوالہ دیا عمر شریف صاحب کا ایک بات کنفرم ہوگی کہ آپ علم کے حوالے سے بھی بریلوی کتابوں کے محتاج ہیں وغیرہ آپ کو قرآن و حدیث سے یہ بات نہیں ملے گی کسی صحابی کے فرمان سے یہ بات نہیں ملے گی نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گی ملتی ہوتی تو پیش کرتے نا آپ اور میں آپ کے علم کو بھی جان گیا ہوں کہ آپ سب سے پہلے دلیل کس بات کی دیتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی دلیل دیا کرتے ہیں اس کے بعد بخاری پھر مسلم پھر آگے حدیثیں اور آپ کو بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کی کتابوں آپ کی کتابوں آپ کی ابھی ہماری کتابوں کی نہیں بات ہو رہی آپ کو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی آپ کو بخاری سے دلیل دینی پڑے گی آپ کو مسلم سے دلیل دینی پڑے گی اور کہتے ہیں جناب آپ مشرق سری ہیں یہ اصطلاح بھی کیا عمر شریف صاحب نے نکالی ہے یا آپ کی اپنی ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ مشرق سری ہیں اور آپ نے شرک سری کیا ہے اور شرک سری وہی ہوتا ہے شرک سری مطلب آپ کی طبیعت شاید مجھے ناساز لگ رہی ہے کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گڑبڑ سی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ٹھیک ہے وہ شرک سری وہی ہوتا ہے جو مشرقین والا ہوتا ہے بھائی میں نے مشرقین والا شرک سری مشرق تو مشرق ہی ہیں مشرقین تو ہو ہی جائیں گے میں نے پوچھا تھا آپ ہمیں مشرقین مکہ جیسا سمجھتے ہیں یہ پوچھا تھا میں نے آپ سے آپ نے کہا شرک شریف وہی ہوتا ہے جو مشرقین ہوتے ہیں جو مشرقین والا شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہ کہا کہ میں نے جواب دعویٰ نہیں پیش کیا حضرت جی ابھی دعویٰ تو سیدھا کر لو پھر اس کے اوپر جواب دعویٰ رکھوں گا ابھی تو آپ کا دعویٰ ہی سیدھا نہیں ہو رہا نحمد رسول اما بعد میں نے واضح الفاظ میں ایک دعویٰ کیا کہ بریلوی حضرات شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں اور ہم ان کی گھر کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ یہ مشرق ہیں تو اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ ہم کون سے مشرق ہیں مولانا آپ کی گھر کی کتابوں سے دکھا دیں گے کہ آپ مشرق سری ہیں شرک کی سری کا ارتکاب کر چکے ہیں اور جو شرک کی سری کون سا ہوتا ہے وہی جو مشرقین والا شرک ہوتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کے اپنی اختراع ہے تو دیکھیں اوپر میں نے اسکرین لگا دیا ہے آپ کے <coughs> مسلک کے محترم اور معتبر شخصیت مولانا عمر اچروی صاحب اپنی کتاب میں کیسے حنفیت جلد نمبر ایک سفر نمبر ایک سو اٹھانوے پر شیخ رسالہ کا عنوان باندھا ہے لہذا اگر یہ میری اختراع ہے تو میری اختراع نہ کہیے اس کو اس کو آپ اپنے علماء کی اختراع کہیے کہ آپ کے علماء شرک پھر رسالہ کے عنوان سے بات کر چکے ہیں اور آپ کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ نیا موضوع ہے اور نئی عجیب بات ہے عجیب بات نہیں ہے ابھی تو میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں اور اور حوالے بہت سے پیش ہونے ہیں بہرحال میں نے دعویٰ کیا تھا اور ابھی تک آپ کی طرف سے جواب دعویٰ نہیں آیا اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ ذرا تیار تو ہو جائیں کہ کون سے موضوع پہ بات کرنی ہے پہلے سٹیپ پہ بات کرنی ہے دوسرے پہ اور انشاءاللہ ہم آپ کے گھر کی کتابوں سے ثابت کر دیں گے کہ آپ شرک ارتقاب کر چکے ہیں دونوں شرکوں کا اور دوسری بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے میں بات کروں گا ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت سے بات کریں ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے لیکن <clears throat> جن علماء نے اصول وضع کیے ہیں تو کیا وہ قرآن و سنت سے متصادم تھے ان کے اصول بنائے وہ صحیح نہیں ہیں تو آپ کہہ دیں ہاں ان کے اصول صحیح نہیں ہیں ان کی اپنی اختراعات ہیں میں صرف نو بحث کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ اس پہ پھر آج نحمد علی رسول کریم بعد جہاں تک یہ ارتقاب یا ارتقاب کی غلطی نکالنے کی بات ہے تو کیونکہ موضوع سے بات بدل جائے گی اس لیے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان نے ترجمہ قرآن میں <coughs> معنس کی جگہ مذکر کے لفظ استعمال کیے ہیں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ جہنم بھڑکایا جائے گا تو اب ذرا یہ کہہ دیں کہ بھڑکائی جائے گی یا بھڑکایا جائے گا یہ کمزور ایمان کی بات کر رہا ہوں اور ملفوظات میں قرآن کی آیات بہت سی غلط لکھی ہیں اور فتح و رضوہ میں سینکڑوں آیات غلط لکھی گئی ہیں اور <coughs> اس طرح احادیث بھی غلط لکھی ہیں یہ موضوع پھر آگے پیچھے ہو جائے گا اس لیے آپ صرف جو موجودہ موضوع ہے اس پہ رہیں ادھر ادھر نہ جائیں السلام علیکم میں دونوں مناظرین سے گزارش کروں گا کہ کسی اور بحث میں نہ الجھیں بلکہ جو موضوع طے کیا گیا ہے اس پر بات شروع کریں دعویٰ پیش کر دیا گیا ہے تو مد مقابل جو مناظر ہے ہم رضی صاحب کو جواب دعویٰ پیش کریں تاکہ بات شروع ہو سکیں اور سامعین کو بھی کوئی بات سمجھ آئے باقی جن کا کوئی سوال ہو دعوے سے متعلق یا جواب دعوی سے متعلق تو شرائط مناظرہ طے کرنے کے بعد مناظرے میں دونوں مناظرین سوال و جواب کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس طرح سے لوگوں کو بات سمجھ بھی آئے گی اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا ورنہ اس طرح آپس میں بحث کرنا لڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نہ ہمیں سمجھ آئے گی نہ آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آئے گی نے دعوے کے اندر پہلے ہی ہل جل کر دی یہ کر لو وہ کر لو اور آپ نے طے یہ ہوا تھا طے یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالی کی ذات میں جو بریلوی مشرق شرک کرتے ہیں وہ اس پہ باس ہوگی طے یہ ہوا تھا اور آپ نے کہا میرا من یہ چاہتا ہے آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آج اس پہ شرک پھر رسالہ والی بات پہ بات ہو آپ کون ہوتے ہیں بھائی اکیلے طے کرنے والے جب سارے معاملات پہلے طے ہو چکے ہیں لکمان صاحب سے بات یہ ہو چکی تھی پھر آپ نے درمیان میں کیوں وہ دوسرا پہلو لایا اسی لیے کہ اس بات پہ آپ کو اعتراض ہے آپ کو حضرت یہ کرنا ہوگا کہ آپ جب میں جواب دعویٰ پیش کروں گا نا تو آپ کو اپنے دعوے سب سے پہلے قرآن کی دلیل لانی پڑے گی پھر بخاری کی پھر مسلم کی ٹھیک ہے نا اس طرح چلنا پڑے گا ایسے نہیں کہ میں فلاں مولوی صاحب نے لکھ دیا یہاں کسی بریلوی کی کتاب کا حوالہ نہیں چلے گا آپ کو قرآن پاک سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بات شرک ہے آپ کو قرآن حدیث سے پاک سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بات شرک ہے یہ نہ میں میں کسی کسی نام بریلوی کی کتاب کا حوالہ دوں گا اور نہ میں کسی کی بریلوی کتاب کا حوالہ لوں گا قرآن و حدیث سے بات ہوگی آپ مفتی ہیں دیجیے نا فتویٰ بلکہ فتویٰ تو آپ دے چکے ہیں اس کو ثابت کیجیے <clears throat> اور باقی شرک کے سرحی کی بات <clears throat> یہ میں نے اسکیل لگا دی ہے اور یہ ان کے مسلک کے بڑے عالم ہیں پی نصیر الدین کو وہ اپنی کتاب لطمت الغیب ضالت الرحب میں شرک سری جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ جو شرک سری کے الفاظ یا اصطلاح میں نے استعمال کی ہے وہ بھی ان کی گھر کی کتاب سے میں نے ثابت کر دی ہے اس لیے مولانا گھبرائے نہیں آپ کے گھر کی کتابوں سے آپ کو مشرق ثابت کر دیں گے آپ جواب دعویٰ پیش کریں نحمد رسول الکریم بعد محترم سامعین میں نے بڑے واضح الفاظ میں دعویٰ پیش کیا کہ بریلوی حضرات شرک کا ارتقاب کر چکے ہیں اور میں ان کی اپنی گھر کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ یہ مشرق ہیں اس پر میرے فریق مخالف مولانا امجد رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہماری کتابیں چھوڑیے اور درمیان میں ایک عجیب بات کہی کہ شرک فر رسالہ کا جو آپ نے عنوان لیا ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے اقوال سے ہے کہیں یعنی اس کا ثبوت نہیں مولانا اسی وجہ سے مولانا یہ تو اعتراض آپ کے علماء پہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی ایک حوالہ پیش کیا ابھی بہت سے حوالہ جات پیش ہونا باقی ہیں کہ آپ کے علماء خصوصاً جس کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے مولانا محمد عمر اچروی صاحب آپ صرف یہ بتا دیں کہ قرآن ان کو آتا تھا یا آپ کو آتا ہے اگر انہوں نے یہ شرک رسالہ کا عنوان باندھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے صحابہ کے فرمان کے خلاف ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہمارے علماء کے عقائد قرآن کے بھی خلاف تھے حدیث کے بھی خلاف تھے صحابہ کے بھی خلاف تھے اور اگر آپ کو زیادہ قرآن آتا ہے تو آپ کہہ دیں ہاں مجھے زیادہ قرآن آتا ہے تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یہ قرآن مولانا محمد اشرفی صاحب کو زیادہ آتا تھا یہ فیصلہ آپ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سفیان صاحب میری جان میرے پیارے یہ مناظرین نہیں ہوتا یار مناظرین ہوتا ہے یہ آپ لوگ جان بوجھ کے مجھے چیک کرتے ہو نہ یار اس طرح نہیں کرتے نا اچھے بچے بنتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو وہ میں بلا تمسیل و بلا تشبیح آپ کو ایک پیش کرنے لگا ہوں کہ دلہن ابھی تیار نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں برات کی واپسی رخصتی بھی ہو جانی چاہیے ابھی تو جناب دعوی جواب دعوی کیسے پیش کروں دعویٰ کلیئر نہیں ہو رہا دعوے کے اوپر میرا سوال موجود ہے کہ آپ نے کہا مشرق ہیں شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے سوال کیا کہ مشرق کون سے سمجھتے ہیں آپ اس میں انہوں نے ابھی تک نہیں بولا کہ مشرقین مکہ جیسا مشرق سمجھتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا دعوے پہ یہ تھا دعوے کی تنقید ہو رہی ہے دعوے دعوے کو چیک کیا جا رہا ہے کی صفائی کر رہی یہ تو آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں آپ کے دعوے کی صفائی کروا رہا ہوں عوام اور علماء عوام میں سے آپ عوام اور علماء میں جنس مراد لے رہے ہیں استغراق ٹھیک ہے یہ میں نے کہا پھر میں آپ کا جواب طے تو یہ ہو چکا ہے کہ ذات خدا کے متعلق جو شرک بریلوی حضرات کرتے ہیں اس پہ بات ہوگی آپ نے یہ دعویٰ کلیئر کروانا ہے پھر میں جواب دعویٰ پیش کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن و سننے سے بات ہوگی مولانا ہم انشاءاللہ شاء قرآن و سننے سے بھی ثابت کر دیں گے کہ آپ شرک ارتقاب کر چکے ہیں انشاءاللہ شاء آپ جواب دعویٰ دیجیے <coughs> انشاءاللہ جب ہم یہاں پہ امور پیش کریں گے تو قرآن کی آیات بھی پیش کریں گے کہ ان آیات کی روح سے بھی آپ مشرق قرار پاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آیات بھی آپ کے علماء کی زبانیں پیش کر دیں گے کہ آپ کے علماء نے جب آپ کے علماء ہی کو مشرق کہا تو کون سی آیات پیش کی بعض امور میں نہ کہ سب امور میں ٹھیک ہے آپ ذرا آ جائیے اور تیار ہو جائیے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے میں نے دو ٹاپک رکھے ہیں شرک پر رسالہ آج میرا دل یہ تھا کہ اس موضوع پہ بات ہو اور وہ جو آپ بات کہتے ہیں کہ ہماری بات طے ہوئی تھی کہ شرک کے موضوع پر مولانا ٹھیک ہے بات طے ہوئی تھی لیکن وہاں پر یہ تعین نہیں ہوئی تھی <coughs> کہ کون سے شرک پہ بات ہوگی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک یا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک کا انتخاب کیا جائے تو یہ طے نہیں ہوا تھا اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ جواب دعویٰ پیش کریں تاکہ یہاں سے میں دلائل دینا شروع کر دوں <coughs> مولانا امجد رضوی صاحب میں یہاں سے پیش کر چکا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان نے قرآن کی غلط آیات لکھی ہیں اور احادیث غلط لکھی ہیں تو یہ عربی تھی یا اردو تھی جس کو قرآن سے ہی لکھنا نہ آتا ہو تو وہ دوسری بات کیا کرے گا اس لیے آپ موضوع سے ہٹے نہیں موضوع پہ ہیں اور یہاں سے میں دلال شروع کرنے لگا نحمد نسلی رسول الکریم اما بعد شیخ صاحب وقت ضائع کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں میں نے اب حوالہ جات پیش کر دی ہیں کہ شرک کے سریح بھی ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا اور شرک پر رسالہ بھی ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا اور بھی حوالہ جات باقی ہیں باقی یہ اپنے علماء سے جا کے پوچھتے اور اگلی بات یہ ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں اس لیے اب میں یہاں سے حوالہ جات شروع کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامعین کے سامنے کچھ حوالہ جات آ چکے آ سکیں کہ بریلوی شرک کا ارتقاب کر چکے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ رسالہ پر مولانا صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ شرک جو پہلے ٹاپک میں نے بیان کیا اس پر بات کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء آپ اگلے کلپ میں میں انشاءاللہ یہاں سے دلال شروع کرنے لگا لیجئے تاکہ سامعین کے سامنے کچھ حوالہ جات آ جائیں میں سب سے پہلا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کہ بریلوی شرک رسالہ کے ارتقا کر چکے ہیں یہ جی، میرے پاس کتاب ہے شرح قصیدہ غوثیہ اور یہ لکھی ہوئی مولانا عبد المالک صاحب کھوڑوی جو ان کے اکابر علماء میں سے ہیں اور یہ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے اکابر علماء میں سے ہیں تو غوث پاک کے بارے میں کیا لکھا ہے ذرا میں پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جواب دعویٰ نہیں آئے گا اور وقت ضائع ہوگا اس لیے یہاں سے میں نے دلال شروع کر دی ہے میں نے دعویٰ کیا تھا اور اس پر دلال اور دونوں پہلو میں نے انشاءاللہ دلائل بیان کرنے ہیں لیجیے سامعین پہلے حوالہ سکین دیکھ لیں اس کے بعد میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں <laughs> مجاہد صاحب میرا خیال ہے آپ نے قرآن و حدیث تو پڑھا ہی نہیں آپ تو بریلوی کتابیں پڑھ پڑھ گئی آپ عالم بن گئے حضرت جی تھوڑا بہت پڑھنا بھی تھا کے سری مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے بخاری میں بھی نہیں ہے مسلم میں حدیث میں کہیں کے سری کا لفظ نہیں آیا اگر ہوتا تو آپ بتاتے اور آپ آپ پوچھیں گے کہ نصیر الدین نصیر کو نہیں پتا میں کہوں گا نصیر الدین نصیر کو پتا تھا ٹھیک ہے وہ جانتے تھے لیکن آپ قرآن یا حدیث پڑھتے تو آپ کو پتا ہوتا نا اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر بدیانتی کر رہے ہیں جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو بریلویوں کے اتنے زیادہ محتاج ہیں آپ یار اللہ مفتی مجاہد صاحب آپ سے بڑا آپ سے بڑا ڈیش ڈیش میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ اتنی بڑی بدیانتی کر رہے ہیں اتنی بڑی بے شرمی کر رہے ہیں آپ جان بوجھ کے کہ آپ نے اوپر کہا کہ امجد رضوی صاحب پہلے والے موضوع پہ بات کرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جبکہ طے بھی ہو چکا تھا اور مجھے آپ نے آپشن دی اور آپ پھر آپ شرک پھر رسالہ پہ بات کرنا شروع ہو گئے حوالہ دینا شروع ہو گئے کچھ خدا کا خوف کریں کچھ اب بازار سے ملتی نہیں ہے اصل میں ہو گیا کہ آپ نبی کو افضل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیونکہ آپ شرک فی ذات خدا اس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے آپ پہلے شرک پھر رسالہ پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کنفرم ہو گیا کچھ خدا کا خوف کرو اگر تھوڑی بہت ہے تو نکلے گی اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بریلوی کہتے کسے ہیں بریلوی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ تو مرزا غالب بانگے درامے فرماتے ہیں والا صاحب کر رہے ہیں آپ نے کہا مطلب بریلوی نے غلط آیات لکھی ہیں اور مثال دی جہنم بھڑکایا جائے گا کچھ خدا کا خوف کریں یار یہ کچھ بات کرنے والی کریں نا جہنم بڑکایا جائے گا کوئی قرآن پاک کی آیت ہے یہ اردو کا ترجمہ ہے کیا کر رہے ہیں آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور میں ادھر ادھر جا رہا ہوں ادھر ادھر جا رہا ہوں میں نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ جو آپ بریلویوں کو مشرق سمجھتے ہیں میں اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں اور آپ شرک فر رسالہ شرک فر رسالہ پہ بھی بات کریں گے اور پھر میں ثابت کروں گا کہ شرک فر رسالہ کا سب سے بڑا مرتکب کون ہے سب سے بڑا بے شرم بے حیا اس معاملے میں کون ہے بریلوی ہیں یا دو بند ہیں یہ تو بعد میں ہوگی ابھی آپ مجھے یہ کلیئر کریں عوام اور علماء اس میں آپ جنس مراد لے رہے ہیں یا استغراک اگر جنس اور استغراک کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے بتا دیں اگر معنی سمجھ آ رہا ہے تو پھر آپ اپنے دعوے کو کلیئر کریں تاکہ میں جواب دعویٰ پیش کروں <laughs> الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلات سید المرسلین ہم بعد مجاہد صاحب یہ تو مان لیں اچھا میں جب تصحیح کیا کروں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے بتا تو دیا کریں کہ یار آپ کی مہربانی آپ نے میری غلطی مجھے بتائی کیونکہ اس دور میں غلطی پر مطلع کرنے والا کوئی دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے تو کم از کم یہ تو آپ کہہ دیا کریں نا کہ آپ نے ارتکاب کو ارتکاب پڑا غلط کیا پھر آپ نے اصول بریلویوں کی کتابوں کو بنایا جبکہ اصول تمام اصولیوں کے نزدیک قرآن سنت اجماع اور قیاس ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے شرک سری والی اور مشرق سری والی جو اصطلاح نکالی میں نے یہ پوچھا یہ کہاں لکھی یہ بھی آپ نے نہیں بتایا اور پھر اب میں نے آپ کے جو صدر مناظر ہیں ماشاء اللہ جو آپ سے زیادہ علم والے ہوں گے ان کی خطا جو ایک بہت خطرناک ہے پڑھے لکھے آدمی کے لیے السلام علیکم علام منیتابا الہدا اس پہ میں نے آپ کو مطلع کیا آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا اچھا پھر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا علماء اور عوام بریلوی علماء اور عوام دونوں جو ہیں یہ مشرق ہو چکے ہیں میرا سوال ہے اس پہ میرے سوال کا جواب دیا کریں آپ سوال کا سارے کا جواب نہیں دیتے کہ آپ علماء اور عوام میں جنس مراد لے رہے ہیں یہ استغراق یہ سوال ذہن میں رکھیے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ثبوت ہے ہی نہیں حضرت جی میں نے کہا اگر ہوتا میں آپ نے میری پوری بات سنی نہیں اگر ہوتا تو دیتے نا جواب کہ قرآن میں فلان جگہ لکھا ہے حدیث میں فلاں جگہ لکھا ہے اگر ہے اور آپ جان بوجھ کے نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو یہ بدیانتی ہوئی اور اگر ہے اور آپ کو مل نہیں رہا اور اب محتاج ہیں آپ عمر عشوی صاحب کی کتاب کے تو مطلب یہ ہوا کہ علم کا آپ سے واسطہ نہیں ہے اس لیے علم کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ بریلوی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور میں یہاں عمر عشروی صاحب کا ڈیفینڈ عمر عشروی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ٹھیک ہے عمر شریف صاحب کو ڈیفینڈ میں تب کروں گا جب میں یہ کہوں گا کہ جناب وہ میرے آئیڈیل ہیں وہ میرے جناب آلہ ہیں وہ میرے امام ہیں وہ میں انہی کے پیچھے چلتا ہوں تب میں ڈیفینڈ کروں گا تب آپ ان پہ کیجیے گا اعتراض یا جب طے ہو جائے گا کہ کون کون سے علماء جو ہمارے آئیڈیل ہیں ٹھیک ہے ان پہ آپ جواب داوا میں پیش کروں گا نا تو پھر آپ اعتراض کیجیے گا عمر شریف صاحب پہ تو پھر میں اس کا منہ توڑ جواب بھی دوں گا ابھی بات ہو رہی ہے اصول کی طے کرنے کی آپ شرک فر رسالہ کو قرآن میں ملتا ہے آپ کو آپ کو حدیث میں ملتا ہے اگر ملتا ہے تو پیش کیجیے اگر نہیں ملتا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ عمر عشوی صاحب نے قرآن میں سے ڈھونڈ کے نکالا ہے عمر عشوی صاحب پہ تو مجھے اعتراض ہی نہیں ہے میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ علم کے معاملے میں بریلوی کتب کے محتاج ہو جو بریلوی کتب کا محتاج ہے وہ بریلوی علماء کا محتاج کیوں نہیں ہوگا یہ پوچھ رہا ہوں اور حیرت والی بات ہے کہ دومنل دوستی کو ویر جن کی کتب سے آپ علم حاصل کرتے ہو ان کتب لکھنے والے مصنفین کو مشرق کہتے ہو باللہ علیہ العظیم حضرت جی آپ میرے سوال کا جواب دیجئے آپ کون سا مشرق سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ یہ جو میں نے سوال کیا مین پہ کہ آپ عوام اور علماء اس میں جنس مراد لیتے ہیں یا استغراق یہ بتا دیجیے ذرا اور ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں آپ بہت لیٹ جواب دیتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مشورہ کرتے ہیں کسی سے تو پھر تو ٹھیک ہے نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد میں نے دعویٰ پیش کیا اور دعوے پہ دلا سے یہ کتاب شرح قصیدہ غوثیہ اور اس کا صفحہ نمبر اکسٹھ ہے لکھتے ہیں غوث پاک کے بارے میں حسن یوسف دم عیسا یدہ داری ہما دارن تو تنہا داری یعنی جتنی صفات تمام انبیاء میں موجود تھیں بما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری صفات یہ غوث پاک میں مان رہے ہیں بتائیے کہ سارے انبیاء میں شرک کا سارے انبیاء کا شریک ٹھہرا لیا کہ نہیں ٹھہرا لیا اس کو کہ غوث پاک میں تمام انبیاء کی صفات مان رہے ہیں تو بتائیے اس میں شرک پر رسالہ کا عنوان پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا یہ میں نے پہلا والا پیش کر دیا ہے ان کی گھر کی کتاب کا اور کتاب کا نام شرح قصیدہ غوثیہ صفحہ نمبر اکسٹھ یہ ان کے اقابر علماء میں سے ہیں اور یہ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم ایک حوالہ میں نے اپنے ٹاپک کو دوسرا جز ہے اس کے حوالے سے پیش کیا تھا اب پہلے جز پر دوسرا حوالہ سنیے پاکستان کے ایک بہت بڑے بریلوی ملازر اور عالم مولانا اشرف سیالوی صاحب اپنی کتاب اجالت الرائب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان کام خود کرتا ہے اور مشکل کام اولیاء سے کرواتا ہے آسان کام خود کرتا ہے اور مشکل کام اولیاء سے کرواتا ہے لیجیے اس پہ فتوا ان کی گھر کی کتاب سے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ گولڑا کے پیر پیر نصیر الدین صاحب گولڈوی جو بہت بڑے مانے ہوئے بریلوی ہیں اور جن کا بریلوی بہت بڑا نام ہے اور جن کی توثیق یہاں سے میں پیش کر سکتا ہوں وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے کہتے ہیں اپنے اپنوں سے بھی پوچھا وہ بھی کہتے ہیں یہ شرک ہے میں نے غیروں سے بھی پوچھا تو اس وہ بھی کہتے تھے اس میں یہاں میں شرک ہے اور اس میں شرک کی بو موجود ہے لہٰذا وہ حوالہ اسکین میں پیش کرنے لگا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر کہتے ہیں غلطی کو غلطی کہتے ہیں مفتی مجاہد صاحب میں اصل میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کو غلطی کہنا چاہیے تھا غلطی نہیں ہوتا نا لفظ اصل میں تلفظ آپ کے درست کروانے پڑیں گے مجھے اور دوسری بات یہ جہنم بھڑکایا جائے گا آپ اس کو مونس سمجھتے ہیں جہنم کو جہنم مونس ہے تو سورج کیا ہے سورج مونس ہے نا قرآن میں ہے ذرا آپ مجھے اب بول کے دکھا دیجئے کہ سورج طلوع ہوتی ہے یا ہوتا ہے پھر میں دیکھوں آپ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ کیسے کرتے ہیں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی پٹھان تھے اور ان کی اپنی زبان کا اعتبار ہے اور اردو کی بات تھی ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو عربی سمجھا رہا ہوں آپ عربی جاننے والے عربی بولنے والے عربی تو ایک جیسی ہے نا آپ ان کی کوئی عربی میں غلطی نکالے کہ عربی میں انہوں نے غلط کہا ٹھیک ہے یا آپ مجھے بولیں جہنم بڑکایا جائے یہ اردو میں ہے اور اگر نہیں ہے آپ کو اس طرح آپ مطلب جو عربی میں ہے وہی ترجمہ ہونا چاہیے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کریں نا مونس کا ترجمہ مونس میں وہ شمس و دہا ہا و القماری بتائیں نا مجھے شمس مذکر ہے مونس ہے بتا دیجیے آپ مجھے شمس مونس ہے آپ کیا کہتے ہیں سورج چڑھتی ہے کہ سورج چڑھتا ہے اس طرح کے اعتراض اعتراض کرتے وقت اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کریں بلکہ اپنی خبر لے لیا گھر کی میں گھر پہ جاتا ہی نہیں اپنی خبر لے لیا کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ملفوظات کی بہت سی آیات غلط ہے اس پہ مناظرہ ہوگا آپ سے دوبارہ یاد رکھیے گا میری بات کو فتح رضویہ کے اندر آپ نے کہا سینکڑوں آیات سینکڑوں کم از کم تین سو پر اطلاق آئے گا مولوی صاحب ٹھیک ہے مجاہد صاحب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میرا مناظرہ ہوگا اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بہت سینکڑوں آیات جو ہیں وہ غلط لکھی گئی اور اس طرح احادیث بھی میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا میرا سوال ابھی بھی پھر بھی وہی باقی ہے میں نے آپ سے کہا کہ آپ عوام اور علماء بریلوی تمام کے تمام علماء اور عوام یہ سارے کے سارے شرک کر چکے ہیں شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں میں نے آپ سے پوچھا عوام اور علماء جنس مراد لے رہے ہیں یا استغراک یہ میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دینا آپ میں تاکہ بات آگے چلائے جائے بڑا بے شرم آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا نام کا مفتی ہے جسے لفظ بولنا نہیں آتا میں پوچھ رہا ہوں دعویٰ پیش کر رہے ہیں عوام اور علماء میں نے پوچھا عوام میں جنس مراد لے رہے ہیں یہ استغراق کچھ خدا کا خوف کریں جس کو پتہ ہی سر نہیں ہے وہ جنس کی تعریف نہیں جانتا استغراق کی تعریف نہیں جانتا اپنے دعوے کو مکمل نہیں کر سکتا وہ اٹھا ہے اور آج مناظر کرنے کے لیے آ بیٹھا ہے جسے ارتکاب کی جگہ ارتکاب بولتا ہے ہیں شرک سری بولتا ہے اور بریلویوں کی کتابوں سے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے اور اٹھ کے کے منہ اٹھا تو آگے بولنا شروع کر دیتا ہے احمد اللہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں غلطی کو غلطی کہتا ہے لکمان تو بتائے مجھے کہ مفتی مجاہد کیسے بات کرتا ہے کون سی تمیز ہے اس کے پاس مولوی مجاہد صاحب میں سمجھتا تھا کہ آپ پڑھے لکھے بندے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ شاید بات کرنا چاہتے ہیں تمیز کے دائرے میں رہ کر لیکن آپ جتنا بدتمیز اور بے حیا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی لیکن آپ جیسا اس طرح کا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو بندہ اپنا دعویٰ کلیئر نہیں کر سکا جس کو یہ نہیں پتا بریلوی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بچوں کی طرح لڑائیاں کرتا ہے اور بچوں کی لڑائیوں میں لڑ لڑ کے مر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا اور وہ اٹھ کے آگے مناظرہ کرنے کے لیے شرم کرنی چاہیے مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنے آپ پر کم از کم کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ کو منہ لگا رہا ہوں کچھ خدا کا خوف کرو بریلوی کسے کہتا ہے پتا ہے آپ کو تیرے میں ہمت ہوتی تو احمد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تیرے میں ہمت ہوتی تو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کوئی عبارت پیش کرتا شرم ہی نہیں آتی صاحب آپ آئے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے اوپر جو تسلی دار تمانچے پڑ چکے ہیں نا کچھ عرصہ پہلے ٹھیک ہے نا انڈیا کے ایک گروپ میں آپ وہ دھونے آئے ہیں داغ لیکن بیٹا جی جو داغ میں نے لگائے ہیں نا وہ دھلنے والے نہیں وہ پورے پاکستان کی عورتوں کا جن پر اعتماد ہے نا ایریل وہ بھی لے جائیں گے تب بھی نہیں دھلیں گے آپ کوئی اور صرف بنوا لو گے تب بھی نہیں دھلیں گے وہ داغ ہمیشہ رہیں گے ہمت ہے نا تو وہ بھی اپلوڈ کر اور یہ بھی اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے اور میں تجھے منہ نہیں لگانا چاہتا میں سمجھتا تھا تو عقل مندی سے کام کرے گا اور بات کرے گا ٹھیک ہے تجھے یہی نہیں پتا مناظرہ کیا ہوتا ہے تجھے یہی نہیں پتا کہ اصول مناظرہ کیا ہوتا ہے تجھے یہی نہیں پتا کہ دلیل کیسے دی جاتی ہے ابھی تم دعوی تیرا مکمل نہیں ہے تو نے عوام اور خواص سب کو رکھ دیا تو نے علماء سارے کے سارے شامل کر دیے تیرے نزدیک تمام کے تمام بریلوی علماء مشرق ہیں اور تیرے آبا و اجداد کا کیا بنے گا جو احمد اللہ بریلوی کو مشرق نہیں کہتے رہے پکے کافر ہو جائیں گے وہ لیکن میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا اب میں تیری نہ کوئی آڈیو سنوں گا اب یہ مولانا نعیم الدین چشتی صاحب جانے اور تیرا کام جانے یہ تیرے تیرے جیسے لوگوں کے لیے یہی لوگ کافی ہیں تو تمیز کے دائرے میں نہ بات کر سکتا ہے نہ تیرے سے ہوگی نحمد رسول الکریم اما بعد میں نے دعویٰ کیا تھا اور دعوے پر دوسری دلیل میں پیش کر رہا ہوں تو یہ کتاب کا نام لطمت الغیب اللہ اس کا سفر نمبر بانوے ہے اس پر سیالوی صاحب پر رد کرتے ہوئے جو عقیدہ سیالوی صاحب نے اپنی کتاب ازالت الریب میں لکھا تھا اس پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں <clears throat> جناب پیر نصیر الدین گلڈوی صاحب لکھتے ہیں کہ سیالوی صاحب نے اپنا غیر مطبوبہ مقالہ مجھے بھیجا تو میں نے اسے پوری توجہ اور علمی دیانت کے کے ساتھ پڑھا لیکن جب میں اس سفر پر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا ہو گئی کہ ایک پرانے مولوی ایک پرانے مولوی اور شیخ الحدیث صاحب کے قلم سے ایسی عبارت کیوں کو نکل سکتی ہے میں نے اسے کئی بار پڑھا غور سے پڑھا حتیٰ کہ اپنے ملنے والے متعدد علماء کرام کے سامنے وہ عبارت رکھی لیکن اس عبارت کو مفہوم شرک سے مبرہ قرار نہ دیا جا سکا یعنی اس عبارت میں شرک پایا گیا ہے تو لیجئے مولانا میں نے آپ کے گھر سے ثابت کر دیا کہ آپ کے علماء شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں لیجئے اگلے حوالہ جات بھی سماعت فرمائیں جی بیٹا جی مجھے پھر دو چار اور نمبر گھر کے دے دیں تاکہ میں ادھر رابطہ کر لوں کیونکہ آپ مجھے تو بات کرنے نہیں دیں گے تو بھی اس کی دم پہ پاؤں بھی نہ رکھا پہلے سے ہل گیا یہ یہ لیجئے میں نے چوتھا والا پیش کر رہا ہوں کتاب لطمت الغیب اللہ سفر نمبر دو سو بیس اس میں لکھتے ہیں توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفی اکرام سے ملتے جلتے ہیں وہابی کہتے ہیں انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے توحید یہ ہے کہ خالص حق تعالی سے مدد طلب کرے یہ خواجہ صاحب کا ملفوظ ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ مفتی احمد یار کا نعمی اپنی کتاب کے اندر کتاب کا نام علم القرآن اور اس کا سفر نمبر پہ لکھتے ہیں کہ اولیاء انبیاء ما فوق الاسباب بھی مدد کر سکتے ہیں لہذا آپ اپنے گھر کے بنائے وصول کی روح سے مشرق ثابت ہو گئے لیجئے یہ میں یہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کوئی عبارت نہیں ہے لیجئے میرے پاس کتاب ہے فتح افریقہ اس میں مولانا احمد رضا خامرے بھی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات تمام صفات غوث پاک میں منتقل ہو گئی لیجیے آپ کہتے ہیں عبارت نہیں ہے اور اس اس کا سکین میں وقت لگاؤں گا جب آپ اپنی شکست کا اعلان کریں گے کہ مولانا احمد رضا خان کی عبارت بھی ہے او لکمان یہ کوئی آواز دے رہا تھا اس طرح ہیں او رضا خانی میں پوچھ رہا ہوں او لکمان کہاں گیا رے تو یہ تیرا مفتی مجاہد کیا کر رہا ہے پکڑ بھیا اسے آ کے ماشاء ماشاء اللہ اللہ دیتے جائیں دلائل دیتے جائیں لگاتے جائیں پیج اسکین ایک بات کنفرم ہے کہ آپ کے پاس امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بھی اس طرح کی کوئی عبارت نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ پیش کرتے ٹھیک ہے اور آپ شرک پھر رسالہ کی بھی بات کر رہے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ذرا پتا تو چلے نا آپ کا بھی اور یہ بات یہ آپ نے سارا مناظرہ یہ بھی جو ہے نا یہ لگانا ہے آپ نے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے میرے والے کلپ بھی سارے لگائیے گا ضرور کہ اتنا بڑا جاہل آدمی اتنا بڑا جاہل آدمی جو عوام پوری کی پوری پوری کی پوری بریلویت کو مشرق کہتا ہے پورے کے پورے علماء کو مشرق سمجھتا ہے اور تین چار کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہے دس بیس کتابوں کے حوالے پیش کر کے بھی مولوی صاحب اپنے دعوے پہ دلیل نہیں دے سکیں گے آپ کیوں اپنے دیوبندیوں کو جوتیاں پڑھواتے ہیں آپ اب بولتے جائیے گا دلائل دیتے جائیے گا میں سنتا جا رہا ہوں کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں اچھا آپ نے میرے سے بات کرنی ہے یا نمبر دینا ہے یہ بتا دیں آپ مجھے بیوقوف بھائی جاہل مطلق میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دعوے کے اندر عوام اور علماء میں استغراق ہے یا جنس آپ کو تو مناظر کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے لیکن آپ کے اپنے جو احباب ہیں وہ آپ کو مناظر کہتے ہوں گے ان کو تو شرم خیر شرم ہوگی تو آئے گی نا مشکل ہوتا ہے ذرا آپ کو مناظر کہتے ہیں اور آپ بغیر اصول مناظرہ کے یار مناظرہ شروع کر دیا کمال ہو گیا ہے مجھے غصے میں بھی ہنسی آ رہی ہے آپ پہ کار سے کی جاتی ہے نا تجھے چاہیے تو نے کہا دو دو منٹ بات ہوگی چار چار منٹ ہوئی پانچ منٹ تو نے اپنے شروع کر لیا رسول الکریم بعد مسلسل بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولانا امجد رضا قصوری نے ابھی بہت گٹیا قسم کی بد اخلاقی کی ہے کہ اپنے گھر کے نمبر دے دیں اللہ استفر اللہ تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ اب لگتا ہے کہ گروپ میں مزید یہ بات نہیں کرنا چاہتے اور بد اخلاقی پہ اتر آئے ہیں لہٰذا میں کچھ اور حوالہ جات پیش کروں یا نہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھی اس گروپ میں جو موجود ہیں اب اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ آ کر اس گروپ میں تبصرہ پیش کریں کیونکہ آپ گھٹیا زبان استعمال کی ہے میں مزید ایسے شخص کو منہ نہیں لگانا چاہتا اور چار حوالہ جات بلکہ پانچ حوالہ جات پیش کر دی ہیں مولانا احمد رضا خان فتح افریقہ میں لکھتے ہیں کہ <coughs> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات غوث پاک میں بھی آ گئی تھیں تمام صفات میں ہر ہر آ جاتی ہے اس اسنا وہاں پر کسی صفت کا بھی نہیں کیا اقول قول لہٰذا اسکول اللہ ولا ولا حول قوت اللہ باللہ امجد قصوری کا دماغ ہو گیا خراب یہ ہو گیا پاگل موضوع کو دیکھ کر کے اس کی لگ گئے ہیں پیچیس اس لیے یہ بد اخلاقی کے اوپر پیش آ گیا ہے اور میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ بریلوی جب بد اخلاقی کے اوپر پیش آتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کسی طرح سے بھاگنا ابھی یہ بھاگنے کے چکر میں لگا ہوا ہے تو یہ مناظرہ مناظرہ کچھ نہیں کرے گا یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے گا مفتی صاحب مفتی مجاہد صاحب فتح آپ کو مبارک ہو آپ نے ان کے گھر سے ان کو مشرق ثابت کر دیا ہے اور یہ ہیں بھی خبیص کہیں کہ مشرق ہی نہیں آپ ان سے مناظرہ نہ کریں آپ ہٹ جائیے نکل جائیے جی تبصرہ فرمائیں گے جو تبصرہ فرمائے گا نا وہ یہاں سے اڑے گا تبصرہ نہیں فرمائے گا اور آج آپ کو بھاگنے مل دوں گا <coughs> اس میں یہ لکھا ہے کہ مولی امجد صاحب بھاگ گئے تھے اور اتنی غیرت نہیں آئی آپ لوگوں کو کہ اس دن آپ لیفٹ کر کے گئے تھے گروپ گروپ سے بھاگے آپ تھے بول دو بول دو نا بتاؤ سچ کیا ہے کم از کم کوئی ایک سچ تو بولو یار شرم آدمی ہے مجھے بات کرنے ہی نہیں دے رہا میری بات کوئی سنی بھی آپ نے آپ کو مناظرے کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی حیا ہے تو بد اخلاقی یہ بد اخلاقی نہیں ہے کہ ابھی دعوی جواب دعوی طے ہی نہیں ہوا اور تو نے دلائل دینے شروع کر دیے غیر کی آنکھ کا تجھے تن کا بھی آئے نظر اپنی آنکھ کا دیکھا نا شہتیر بھی تو نے تو کیسا مفتی ہے جسے عربی بولنے نہیں آتی یار کیسا مفتی ہے جس کو عوام اور خواص کی جنسیت اور استغراکیت کا پتہ ہی نہیں ہے منہ اٹھا کے دعویٰ کر دیا آپ نے ان دیوبندیوں کا کیا بنے گا جو بریلوی کو جنازے پڑھتے ہیں ان کی منقوع کیا کیا بنے گا گئے نا سارے کافر ہو گئے لگا فتوا دے نا مولانا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بریلوی چھوڑ کر یہاں ہمارے پاس آئے ہیں اعلی سنت کا عقیدہ قبول کیا لہذا سنبھل کے بولیے گا وہ نہ ہو کہ یہاں پر ہمیں پھر وہ زبان استعمال کرنی پڑی جو آپ کرتے ہیں اس لیے ہوش میں رہ کر بات کریں آپ نے ابھی تک ایک بھی مفتی صاحب کا سوال کا جواب نہیں دیا اور آپ غلط غلط بات پر اتر گئے نہ آپ نے صحیح جواب دیا آپ خود بد اخلاقی پر اتر گئے یہ غلط بات ہے بالکل اب بڑوے امجد رجوی تیرے اندر بات کرنے کی صلاحیت نہیں ادھر سے ادھر بن لنگوڑ کی طرح کوٹری مار رہا ہے تو مجھ سے بات کر لے بڑوے جاہل کہیں کا میں نے کہا تھا آپ دعوی جواب دعوی کی بات کر رہے تھے آپ نے دعوی ابھی دعوے کی تنقید ہو رہی ہے میں نے آپ سے سوال کی ہے آپ نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا بتائیں مجھے آپ اصولوں کو غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں آپ کے نزدیک بلکہ آپ کے آباؤ اجداد کے نزدیک بھی ایسا ہی ہوگا کہ اصول قرآن و سنت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک یہ آج مجھے کنفرم ہوا کہ دیوبندی کے نزدیک اصول قرآن و سنت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک اصول بریلویوں کی کتابیں ہیں قرآن تو آپ پڑھ نہیں سکے ایک بریلوی کتاب پیش کر کے جس کو لوگ بریلوی کہتے ہیں بلکہ بریلوی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ چلنا چاہیے تھا نا آپ کو پھر میں دیکھتا کیا آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیتے یہ تھی اصل بات ٹھیک ہے اور یہ عثمان صاحب کے گھر کے نمبر پہ میں نے رابطہ کر کے بتائی تھی یار عثمان صاحب کم از کم اتنا تو خدا کا خوف کرو یار اس طرح کی باتیں نہیں بتایا کرتے یار ہیں جو میری اور آپ کے گھر والوں کی بات ہوئی آپ یہاں سب کے سامنے بتا رہے ہیں یار میری بھی کوئی عزت ہے یار اچھا نہیں لگتا آپ کی تو ہے ہی نہیں تو کم از کم میرا خیال کر لیتے اور مفتی مجاہد صاحب کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے اور ان کو بار بار کھانسی آ رہی ہے ان کو تو لگتا ہے اٹیک ہونے والا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ہاں، مفتی مجاہد صاحب آپ نے تو مجھے کچھ مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں پوچھا تو میں نے ہے میں نے پوچھا آپ سے اور آپ کو جواب نہیں آیا لگائیے گا یہ بھی یوٹیوب پہ میں نے آپ سے پوچھا عوام سے مراد کیا ہے آپ کا دعویٰ تھا نا یہ دعویٰ ہی تھا آپ کا آپ نے کہا بریلوی حضرات شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں عوام بھی اور علماء سارے کے سارے ہی کیوں نہیں جواب دیا آپ نے مجھے پتا تھا تو خباست دکھائے گا اس گروپ کے اندر بہت بولتا ہے نا تو تیرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں خبیص اب ہمارے ساتھ اس تبصرہ فرمائیں کیونکہ یہ بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں لہذا ہمارے ساتھ یہ تبصرہ فرمائے کہ جو ابھی تک باس خلاصہ کلام یہاں پر بیان کر